بڑا مشکور ہوں مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اس طریقے سے ہم لوگ اپنے ملک میں سربراہ کو چنتے ہیں اور اپنے حق کے اپنی راحت استعمال کرتے ہوئے ووٹ دیتے ہیں اور ان کو الیکشن میں کے لے کر آتے ہیں تو ان کا اس الیکشن میں جتوانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے لیے جو بھی فیصلے ہیں کرنے کے لیے ان کو اپنی طرف سے اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں ہمیں ہم طرف سے آپ کو اجازت ہے اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بھی سے قرضے لیتے ہیں کسی ملک سے تو وہ قرض بھی ہماری اجازت کی ہی عزت کی وجہ سے لے رہے ہیں کیونکہ ہم نے ووٹ دیا ہے اور ان کو ان کو دیا ہے کہ وہ جو فیصلہ ہمارے لیے کریں وہ ہم کو اجازت دیتے ہیں تو اگر ایسا ہے تو یہ قرضہ ہم لوگوں نے ویسٹرن ممالک سے لیا ہوا ہے یہ قرضہ ہمارے اوپر ہے یا ہمارے مر کے بعد کروا آپ کو دینا ہے یا اس سلسلے میں تھوڑا سا بیان فرما دیجیے بڑی مہربانی ہوگی جی مکی بھائی ماشاء اللہ دیر آئے درست آئے بات تو آپ نے بڑی پتے کی کی ہے کاش کے ہری قوم میں اتنی سینس اور اتنی عقل جو ہے وہ پیدا ہو جائے پہلے نمبر پہ تو مچھی بھائی مسئلہ جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں یہ ہے ہی اسلام کی زید یہ اسلام ایک آدمی کو چنتا ہے اور دوسری طرف ایک سو ایک آدمی فاسق فاجر زانی شرابی اور ڈاکو کو چنتا ہے تو اس ایک سو ایک کی بات مانی جائے گی سو آدمی کی بات نہیں مانی جائے گی کہ جو تحجد گزار ہے پرہیز گاہ ہے سب کچھ ہے تو اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ جمہوریت جس کو کہتے ہیں اس میں بندے گنے جاتے ہیں ٹولے نہیں جاتے اس میں انسان کا پتہ نہیں چلتا ڈاکو ڈاکوؤں کو چنتے ہیں جس معاشرے میں یا جس ملک کی آبادی جو ہے اس میں سے پندرہ فیصد یا بیس فیصد آدمی ہاں، اگر تعلیم یافتہ ہوں گے تو آپ اس امت اس قوم کے بارے میں سوچ سکتے کیا رائے رکھتے ہیں کہ وہ قوم کیسے لیڈر کو چنے گی کیسے لیڈر کو آگے لائے گی اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ ہماری قوم کو پڑھنے نہیں دیتے تعلیم پر تعلیم پر ڈھائی فیصد ہمارا بجٹ جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے اور عیاشی پر جتنا خرچ ہوتا ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے تو پہلے نمبر پہ تو بات یہ ہے کہ یہ جمہوریت ہے ہی اسلام کی اسلام میں شورائی نظام ہے جو کہ پرہیزگار شخص ہیں متقی پرہیزگار شخص ہیں وہ وقت کے حکم کو چنیں گے نہ کہ فاسق فاجر اور اپنی شرابی جو ہیں وہ کسی زانی شرابی کو چن کے وقت حاکم بنا دیں تو اس کے احکام جو ہیں وہ بھی مملکت کو ماننے پڑیں تو ہماری چونکہ قسمتی یہ ہے کہ ہم نے جمہوریت کو اپنا کر اسلام کی روح کو ختم کر دیا ہے اور جمہوریت کی وجہ سے ہم پر یہ سارا جو ہے وبال جو ہے پڑ رہا کہ چونکہ جہالت عام ہے اور گناگار لوگ جو ہیں فاسد فاجر لوگ جو ہیں یقیناً فاسد فاجروں کو ہی چن کر لائیں گے کسی اللہ کے بندے کو نہیں لائیں گے پہلے نمبر پہ یہ بات دوسرے نمبر پہ یہ مسئلہ ہے کہ اب جیسی قوم ہے جس کو وہ چنیں گے واقعات وہ اس کے پھر ذمہ دار بھی ہوں گے اگر کسی ایسے شخص کو ہم نے ووٹ دیے کہ وہ شخص وقت کا حاکم بن کے ظلم و ستم پر اتر آیا تو جتنے قتل اس نے کرائے ہر ووٹ دینے والے کو اس قتل کا گنا ملے گا جتنی اس نے چور کی جتنے اس نے ظلم و ستم کیے وقت کے حاکم نے جس جس نے ووٹ دیا تھا سارے ساروں کو اس کا گنا جو ہے وہ تقسیم ہوگا اور قیامت کے روز پوچھا جائے گا کہ تم نے اس گناہ گار شخص کو آگے تم لوگ لائے اور تمہارے یعنی اس کو آل کی وجہ سے یہ اتنا بڑا ہوا تو اس نے زیادہ گنا چاہیے لہذا اب تم بھی اس سزا کو بھگتو تو اس جب ہم چنتے ہیں حاکم کو تو وہ جو ظلم و ستم کرتا ہے اور جیسا آپ نے کہا ہمارے حکما جو ہیں اگر اتنا یعنی قرضہ لیتے ہیں تو وہ ہم خود مقروض ہیں چونکہ ہم ہی نے ان کو چن کر آگے بھیجا تھا تو قیامت کے روز ہم انہی مقروضوں میں سے اٹھے ہیں وہ تو ظالم ہیں لیکن ظالم بنے کیوں ہماری وجہ سے اس لیے دعا کیجیے کہ اللہ ہم لوگوں کو ایسی کل سلیم دے کہ ہم چونتے وقت کسی نیک آدمی کو آگے کر دیں اس وقت کہتے ہیں کہ کام ہی نہیں ہے وہ تو بلا میں جو کچھ ہوا آپ کے اور ہمارے سامنے تو اس لیے اس سے لے کر اب تک یہی ہو رہا ہے دعا کیجیے اللہ جل مجدور کریم ہمیں ہمارے امال کی سزا نہ دے بلکہ ہم پر کرم نوازی کو اپنا آدمی اپنا بندہ نیک آدمی کو مردے مٹھے جو ہے وہ اگر ہمارا حاکم بن جائے تو ممکن ہے ہماری تقدیر جو ہے وہ بدل جائے جی